اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو چھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے